we are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well educated he knows Islam and Christianity very well he's میں نے وا پرس از یو فیورتی سلام پیس آف کرد ایچ and you I hope you guys آرگ فن ہیلو ایوری ون میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے پاس حاضر خدمت اور آپ کو پتا ہے کہ ہم زید پٹیل کے جھوٹوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس سیریز کے اندر اسی سیریز کا یہ پارٹ نمبر ٹو ہے آج ہم ایک اور جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کے سارے جھوٹوں کو ایکسپوز کریں گے ون جھوٹ ایٹ اے ٹائم جس کسی نے پارٹ ون نہیں دیکھا میں نے سجیسٹڈ ویڈیو کے اندر پوسٹ کر دیا ہے پلیز پارٹ ون کو بھی دیکھ لیں آج پارٹ ٹو ہے اسٹریم کے اینڈ میں بھی آپ کو پارٹ ون کا لنک مل جائے گا چلیں آئیے چلتے ہیں پہلے زید پٹیل کا اور سمیر کے ساتھ جو ڈبیٹ ہوا جس میں وہ سمیر سے بائبل کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور محمد کو پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بائبل کے اندر سپوزڈلی محمد کی پروفیسی موجود ہے بھائی دے زید پٹیل کو پتا ہونا چاہیے کہ نہ تو اس کے اللہ کو پتا تھا کدھر لکھا ہے اور نہ محمد کو پتا تھا کدھر لکھا ہے اسی وجہ سے نہ تو اللہ نے بتایا کہ کس کتاب میں جاؤ تو ریتو انجیل کیا مطلب ہے تو انجیل کا کا ان دونوں چیزوں مطلب کیا ہے وٹ ڈز انجیل انجیل کہتے کسے ہیں ان کو تو اس کا بھی پتا نہیں ہے لیکن اینی ہاؤ یہ ہم کسی اور دن کے لیے رکھ دیتے ہیں ابھی تو بہت موقع آنے ہیں میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ اس کے اوپر بڑی ڈھیر ساری ویڈیوز بنے گی زید بٹ تمہیں فیمس میں کرے گا تم نے تو آنا نہیں ہے نہیں کیسے نہیں قرآن میں دیکھتے ہیں زید پٹیل جیسے بغیرت لوگ کس طریقے سے اپنی باتیں رکھتے ہیں لوگ this is how deceptive these idiots are قرآن چیپٹر نمبر پانچ کی آیت نمبر تیرہ بتاتی ہے but the Jews and the Christian says لیکن یہود و نصارہ کہتے ہیں we are the children of Allah ہم تو اللہ کے بچے ہیں اینڈ ہز بلاوڈ اور ہم اس کے بہت چہیتے ہیں سے کہہ دو then why does he punish you for your sin تو پھر وہ تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا تمہیں ایک اور دیکھ لیں ہندی میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں میں تو پڑھ نہیں سکتا میں اردو پڑھ لیتا ہوں اور کہتے ہیں یہود و نسارا ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے تو کہہ دو پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم کو تمہارے گناہوں پر کوئی نہیں بلکہ تم بھی ایک آدمی ہو اس کی مخلوق میں سے بخشے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے اللہ کی ہی ہے سلطنت آسمانوں اور زمینوں پہ اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے اسی کے طرف لوٹ جانا ہے میں نے پوری آیت پڑھ دی تاکہ کوئی ٹینشن نہ ہو ہندی پڑھنے والے لوگ نیچے سے ہندی پڑھ سکتے ہیں اللہ ڈس ایگری کرتا ہے کہ تم مجھے اپنے بچے نہیں کہہ سکتے اور میں تمہارا باپ نہیں ہوں جاؤ دفعہ ہو جاؤ میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ایک اور آیت کو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے یہ چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر تیس ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں دا جوز سیز جوز کہتے ہیں ایزرا از دا سن آف اللہ ایزرا جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے اینڈ دا کرسچن سیز اور کرسچنز کہتے ہیں مسایا از دا سن آف اللہ مسایا جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے that is their statement from their mouth یہ تو صرف ان کی منہ کی باتیں ہیں they imitate saying of those who disbelieved before may Allah destroy them how are they deluded اللہ تو کہتا ہے اگر تم جیزس کو بھی اللہ کا بیٹا کہو گے تو اللہ انہیں ہلاک کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی بلیٹنٹلی یہ بات قرآن کر رہا ہے اور ہمارا زید پٹیل بائبل میں سے ایکزیکٹ وہ ورس نکال کے دے رہا ہے کہ محمد کو سپوزٹلی محمد کو جیزس کے باپ نے بھیجا ہے اور جیزس کا باپ کون ہے وہ تو گاڈ ہے تو وہ تو زید پٹیل کے مطابق اس کا اللہ ہے اس کا زید پٹیل کا اللہ ہے تو باپ تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ ایک اور آیت دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اب آپ کے سامنے آ گئی چیپٹر نمبر 19 کی آیت نمبر 88 سے لے کے ہم 92 تک پڑھیں گے اور کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد اختیار کی تم یہ ایک بہت بھاری بات لے آئے ہو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی بہت ہی بھاری بات لے آئے ہو بھائی اوہ بہت بھاری بات ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پار دھماکے سے گر پڑے کہ تم نے کہہ دیا اللہ باپ ہے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے زمین شک ہو جائے گی اور آسمان پھٹ پڑے گا ویسے آسمان شاید کپڑے کا ہے جو پھٹ جاتا ہے سلا لیکن بعد میں دیکھیں گے کبھی اس بات کو کہ انہوں نے رحمان کے لیے اراد قرار دی تھی لا ولا اللہ اللہ من کل اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے <laughs> نہیں ہے کوئی آسمانوں اور زمینوں میں مگر وہ آئے گا رحمان کے حضور بندے کی صورت میں نہیں نہیں نہیں ابد سروینٹ سلیو ابد سروینٹ کی صورت میں گندی ٹرانسلیشن دی لیکن کوئی بات نہیں تو آپ کا ایز اے مسلمان رشتہ آپ کے اللہ سے کیا ہو سکتا ہے صرف ایک غلام کا صرف ایک غلام کا ماسٹر اور غلام کا where is Zaid Patel exactly جس آیت میں جا رہا ہے اس آیت میں وہ کیا بتا رہا ہے دوبارہ سے سن جان چیپٹر 14 ورس 16 میں آتا ہے کہ جیزس کرائسٹ اب نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم آ گئے وہ کہہ رہا ہے آئی ول پرے دا فادر اینڈ ہی شال گیو یو another comforter وہ تمہیں ایک اور کمفرٹر دیں گے کون دے گا فادر کون دے گا باپ کون دے گا باپ کیا مانتے ہو باپ تمہارا خدا ہے تمہارا اللہ باپ بنتا ہے نہیں بنتا تو دنیا میں سے یہ والی آیت پوری بائبل میں سے یہ والی آیت تم کیسے لا سکتے ہو یعنی کہ بکول تمہارے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم نہ صرف یہ کہ بائبل میں سے آیتیں بھی پک اینڈ چوز کرو گے بلکہ اس آیت میں اپنی مرضی سے ریموول بھی مار دو گے جس مرضی چیز کا ریموول مار دو یعنی کہ فادر کو یہاں پہ اللہ بھی بنا دو جبکہ یہاں پہ فادر لکھا ہوا ہے چلے تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں اس آیت کا باقی پارٹ کیا ہاں کمفرٹر کا تو سمجھ لگ گیا آپ کو جو اس کا جو سیکنڈ پرابلم ہے ہندی ٹرانسلیشن دیا ہوا ہے مطلب ایک اور کمفرٹر دیں گے and he may abide with you for he وہ کمفرٹر وہ جو کمفرٹر ہے ہی جو کہ کمفرٹر ہے سہاتک ہے will abide with you forever وہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اس کی تعلیمات کی بات نہیں ہو رہی بھائی کرائس کی تعلیمات بھی ہمارے ساتھ اس وقت تک پتہ ہے ہمیں یہ لوگ جو مرضی بکتے رہے کہ کرپشن ہے یہ ہے وہ ہے اس سے زیادہ کرپشن قرآن میں دکھا چکے ہیں ڈز ناٹ میٹر مسلمانوں کے مطابق دنیا کا ہر ریلیجن کرپٹ ہے سوائے اسلام کے اور ہم دکھا چکے ہیں کہ اسلام سے زیادہ کرپٹ ہے وہ ایک سیکنڈری بات ہے لیکن جو لکھا ہوا ہے جو تم دکھا رہے ہو وہ کیا کہہ رہا ہے کیا محمد تمہارے ساتھ آج بھی موجود ہے اب دیکھو یہ اس پارٹ کی ٹرانسلیشن کیا کر رہا ہے انگریزی میں لکھا ہوا ہے جو اس نے پڑھا ہے اپنے منہ سے سر جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے تم اتنے بڑے جھوٹے ہو یہ دیکھو ٹرانسلیشن دیکھو کیا کرتا ہے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے نا وہ فار ایور ہے قیامت محمد کی شریعت جو ہے وہ فار ایور ہے قیامت ہے یہاں پہ شریعت کی بات لکھی ہوئی ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کی شریعت یا اس کی ٹیچنگ یا اس کا لا یا اس کا قانون نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے آیت کیا کہہ رہی ہے that he may abide with you forever اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن ابھی تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس جگہ پہ رہے بلکہ یہ نیکسٹ چیپٹر میں بھی گئے بٹ نیکسٹ چیپٹر اب جان چیپٹر نمبر 14 سے یہ بھاگے سیدھا چیپٹر نمبر 15 پہ جان کے چیپٹر نمبر 14 میں ایک آیت دکھائی اور سیدھا بھاگے جون چیپٹر نمبر 15 کے اندر اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہ روئیں گے جھوٹ بولے بغیر تن کا گزارا نہیں ہوتا ابھی ہم نے دیکھا جون چیپٹر 14 کی آیت میں دو پرابلم ہیں جن کا جواب انہوں نے نہیں دیا نمبر ون باپ سے آئے گا نمبر ٹو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کی شریعت کی بات نہیں ہو رہی وہ رہے گا in you he will abide in you forever وہ رہے گا تمہارے اندر ہمیشہ نہ ہو محمد تو مر گیا قبر میں السلام علیکم لیکن اب جان نمبر چیپٹر 15 میں چلے گئے آئیے سنتے ہیں چیپٹر 15 کی کیا ورس پریزنٹ کر رہے ہیں لیٹس لسن فرسٹ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہونے لگا but when the comforter is come جب وہ کمفرٹر آئے گا whom I will send unto you from the father even the spirit of اب اس پارٹ کی ٹرانسلیشن نہیں ہے but when the comforter is come جب کمفرٹر آئے گا اس کی ٹرانسلیشن کر دی انہوں نے ہندی میں whom I will send unto you from the father اس کی ٹرانسلیشن کیوں نہیں کی جیزس کرائسٹ بول رہے ہیں جس کو میں بھیجوں گا اپنے باپ کی طرف سے اس پارٹ کی ٹرانسلیشن کیوں نہیں کی بھائی اس پارٹ کو ایکسپلین کیوں نہیں کیا بھائی اگر اسپرٹ آف ٹروتھ محمد ہے تو اس کو تو جیزس کرائسٹ نے بھیجا ہے تو جیزس کرائسٹ جو ہے وہ محمد کا خدا ہے مانو اب در فڑے منہ تمہارے اوپر میں نے کہا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے مت جھوٹ بولا کرو بائبل تم لوگوں کے اپوزٹ ہے کمپلیٹلی اپوزٹ ہے تم لوگ بائبل سے کبھی اسلام کو ثابت کر ہی نہیں سکتے وہاں پہ جاتے ہی کیوں بغیر تو whom I will send unto you from the father جس کو جیزس کرائسٹ بھیجے گا باپ سے دا اسپرٹ آف ٹروتھ اچھا آگے دیکھتے وچ فروم دا فادر جو باپ سے نکلا ہے he shall testify of me وہ میرے بارے میں ٹیسٹیفائی کرے گا اللہ کے بارے میں نہیں کرے گا once again Jesus here is یہاں پہ جیزس جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کلیم کر رہا ہے وہ میرے بارے میں ٹیسٹیفائی کرے گا گا شہادہ میری دے لا اللہ محمد رسول اللہ شہادہ نہیں دے گا اسپرٹ آف تروت شہادت میری دے گا میری گوئی دے گا میں بھیجوں گا باپ سے نکلے گا یہ لوگ اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں بھائی یہ لوگ اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں ہم نے دیکھا آج کی اسٹریم میں کہ دو اور آیتیں جو زید پٹیل نے ہمیں بیان کرنے کی کوشش کی وہاں پہ ابھی میں آیتوں کی اور کسی جگہ نہیں گیا میں نے کوئی تفسیر نہیں کھولی میں نے کوئی ایکسٹرا جیٹس نہیں کھولے میں نے ابھی آپ کو ریفرنسز نہیں دکھائے میں نے ابھی آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اسپرٹ آف ترتھ کیا ہے یہ سب ہم پارٹ تھری میں دیکھیں گے کیوں کیونکہ اس کے بعد زید پٹیل سیدھا چیپٹر نمبر پندرہ سے چیپٹر نمبر سولہ پہ چلیں گے اور وہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اسپرٹ کیا ہے تو نیکسٹ پارٹ میں ہم اسپرٹ کے بارے میں بتائیں گے اور زیاد پٹیل کو سمجھائیں گے کہ بائبل کو پڑھنے کے لیے بائبل کو پڑھنا پڑتا ہے آرٹیکلز دیکھ دیکھ کے ڈبیٹ نہیں کی جاتی اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اجازت لیکن جاتے تھے یاد رکھیے ایک بات زیاد پٹیل نے ثابت کیا ہے کہ محمد کو جیزس کرائسٹ نے بھیجا ہے اور جیزس کرائسٹ محمد کا خدا ہے اور ان کے اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ مجھے باپ مت کہو اور میں تمہارا تم لوگ میرے بیٹے نہیں ہو یہ سب جھوٹ ہے کیونکہ بائبل سچی ہے کیونکہ بائبل کی جو یہ پریزنٹ کر رہے ہیں ان کو تو سچا ہونا چاہیے نا جب تک یہ آیتیں سچی نہیں ہے ہاؤ کین ہی پریزنٹ باقی آیتیں بکول ان کے جی کرپٹڈ ہیں کم از کم یہ تو سچی ہے نا جن کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو اگر کم از کم یہ سچی ہے تو ان آیتوں کے مطابق محمد جو ہے اس کا خدا جیزس کرائسٹ ہے اور کرائسٹ نے محمد کو بھیجا اس دنیا کے اندر thank you so very much ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں تو زید ناؤ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ تکویر المسیح اکبر تکویر المسیح اکبر یشوا اکبر العظیم